باب نمبر بیس حیدرآباد چھاونی میں اپنے دفتر کے اندر سرفراز نے ایک ٹیلی فون سنا اس کے پاس اس وقت چند جونیئر افسر بیٹھے تھے ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر سرفراز نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو ساتھ ہی وہ کرسی سے قریب قریب آدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے نیچے سے کسی نے اسے دھکا دیا ہو پھر اس نے فون میں کہا ایک منٹ اور رسیور کو دوسرے ہاتھ سے ٹھانپ کر سامنے بیٹھے ہوئے افسروں کو سر کی ہلکی سی جنبش سے دروازے کی جانب اشارہ کیا سوری وہ ان سے بولا کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اشارہ سمجھ کر جلدی سے اپنے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات اٹھائے خاموشی سے اٹھ کر وہ کمرے سے چل دیے ان کے پیچھے پیچھے ایک صوبے دار صاحب جو سرفراز کی بغل کی جانب ایک فائل ہاتھ میں اٹھائے کھڑے تھے کمرے سے نکل گئے سرفراز نے نہایت آہستگی سے ریسیور میز پہ رکھا اور جلدی سے جا کر دفتر کا دروازہ بند کر دیا پھر وہ بھاگ کر آیا اور سرات سے ریسیور اٹھا کر بولا ہیلو ہیلو کہاں سے بول رہی ہو تم کہاں غائب ہو ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو تم نے فون کیوں نہیں کیا میں نے میں تو ہر روز تمہیں فون کرتا رہا ہوں تم کہاں چلی گئی تھی چھوٹ مت بولو تمہارے نوکر نے کہا تم اپنے گاؤں گئی ہوئی ہو کون تمہارے والد او ہو سوری اب وہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں مگر ظالم مجھ سے کانٹیکٹ تو کیا ہوتا میں تو پاگل ہو رہا تھا بلکہ ابھی تک ہو رہا ہوں یہ سوچ سوچ کر کہ اب تم مجھ سے کبھی نہیں ملو گی کیا بات ہے تمہاری ہنسی کہاں گئی تم تو میری ایسی باتوں پہ ہنسا کرتی تھی خاموش کیوں ہو نہیں ہوں نہیں ہو غلط تمہاری تو آواز میں ہی خاموشی بھری ہوئی ہے امتحان اچھے نہیں ہوئے ایم سوری چلو فکر کی کیا بات ہے اگلے برس صحیح ہاں یہ بات تو ہے ساتھ والے آگے نکل جائیں گے مگر ایسی بھی کیا بات ہے تم ابھی اوور ایج نہیں ہوئی سوری میں مذاق نہیں کر رہا میں تم سے مذاق کروں گا ہیں بھائی اتنی جلدی بھی کیا ہے اتنی مدت کے بعد تمہاری آواز سنی ہے میرے تو جسم میں جان پڑ گئی ہے کیا کہا ہوں جھوٹ بولوں تو کافر ہیں چلو غدار صحیح جھوٹ بولوں تو غدار جب سے تم غائب ہوئی ہو میں مردوں کی طرح زمین پہ چل پھر رہا ہوں کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا ڈیوٹی بھائی ڈیوٹی دینا تو ایک نوکری ہے عادتاً بھی چلتی رہتی ہے تم نے اپنے سول کے دفتروں میں نہیں دیکھا سب مردے بیٹھے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ہوں ہوں مذاق نہیں کر رہا اب میرے اندر صرف ڈیوٹی کرنے کی جان رہ گئی ہے باقی تمہارے ساتھ ہی غائب ہو گئی تھی اب اب ساری جان واپس آ گئی ہے ہاں کیوں نہیں اب میں اکیلا ہندوستان کو فتح کر سکتا ہوں ہنسو مت دیکھ لینا ایک دن دکھاؤں گا بس تمہارا ساتھ چاہیے بھئی ابھی مت جاؤ کچھ دیر رک جاؤ اچھا فون رکھو میں تمہیں رنگ کرتا ہوں کیا گھر پر نہیں ہو کہاں پر ہو نمبر دو میں فون کرتا ہوں کیوں کیوں نہیں کر سکتا ہاں سن رہا ہوں کیا بات ہے بھئی کہا تو ہے سن رہا ہوں اچھا کیا ضرورت ہے تمہاری سہیلی کو ہے کتنے چاہیے ٹھیک ہے بھیج دیتا ہوں ہاں ہاں آج ہی بھیجتا ہوں کیا کہا تمہیں نہ بھیجوں پھر کس پتے پر بھیجوں ٹھیک ہے دکھوا دو شہلا رضوی گلی لوہارا رنگ محل ہاں ہاں مگر دیکھو ایک بجنے والا ہے بینک اگر بند نہیں ہو گئے تو آج ہی ورنہ کل صبح سویرے بھائی میں نے کبھی جھوٹا وعدہ کیا ہے جھوٹے وعدے کرنے میں تو تم ماہر ہو ٹھیک ہے ابھی آزما لیتا ہوں مجھے فون کرو گی کب کل ٹھیک ہے چار بجے کرنا میرے کمرے میں کرنا وعدہ پکا وعدہ میں انتظار کروں گا اچھا ٹھہرو ٹھہرو ایک ضروری بات پوچھنا تو بھول ہی گیا تم مجھے اسی طرح پیار کرتی ہو نا ہیلو ڈیم سرفراز نے رسیور واپس رکھ دیا ایک منٹ تک وہ اسی طرح بے حرکت بیٹھا ہونٹوں پہ حیرت زدہ مسکراہٹ لیے سامنے دیوار کو دیکھتا رہا پھر جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو اس نے تیز تیز میز کے دراز کھولے اور بند کیے ایک میں سے چیک بک نکالی اور گھنٹی دے کر اپنے باوردی ڈرائیور کو بلایا جلدی سے یہ چیک لے جاؤ ریاض اسے کیش کرا کے خانے جاؤ اور یہ ایڈریس ہے اس پر منی آرڈر کر دو سر منی آرڈر کی فیس ان پیسوں سے ادا کروں نہیں نہیں یہ لو تیس روپے ہیں ان میں ایکسپریس منی آرڈر کی فیس پوری ہو جائے گی ایکسپریس کرنا مگر جلدی کا کام ہے ریاض دس منٹ ہیں بینک بند ہونے میں سر چار منٹ کا راستہ ہے سیدھا جا رہا ہوں ہاں یہ کام آج ہونا چاہیے ٹھیک ہے سر ڈرائیور کے جانے کے بعد سرفراز کے لیے ایک منٹ تک کرسی پہ بیٹھنا محال ہو گیا اس نے اٹھ کر کمرے میں ادھر سے ادھر دو چار چکر لگائے پھر وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا اور سامنے میدان میں چلتے پھرتے ہوئے فوجیوں کو دیکھتا رہا اس کو چین نہ آیا اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بجلی کی ایک رو اس کے اندر چل رہی ہے جب پاؤں کے راستے زمین میں اترتی جا رہی ہے اور زمین کی لرزش اس کے جسم میں منتقل ہو کر اس پہ تھرتری تاری کیے ہوئے ہے آخر مجبور ہو کر اس نے دفتر کے دروازے کے پاس جا کر اسے بند کیا اور اس قدر آہستگی سے اس کی چٹکنی چڑھائی کہ خود سرفراز کو بھی اس کی آہٹ سنائی نہ دی اپنے آپ کو یوں دفتر میں محبوس کر کے سرفراز نے ایسی آزادی محسوس کی کہ جیسے وہ لکو دک میدان میں اکیلا کھڑا ہو اور اچانک اس کے شانوں پہ پر اگ آئے ہوں اور اس نے آسمان پہ اڑنا شروع کر دیا ہو مگر وہ زمین پہ کھڑا تھا اڑنے کی سکت نہ ہونے کے سامنے اسے ایک ہی راستہ دکھائی دیا وہ اپنے دفتر کے فرش پہ بچھی دری پہ لیٹ گیا اور لیٹا لیٹا لوٹنے لگا اس کے اندر بجلی کی قوت اسی طرح لرزا تھی لوٹتے لوٹتے وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک چلا گیا ایسا کرنے سے اسے ایک ایسی آزادی کا احساس ہوا جس سے وہ ایک مدت ہوئی نا آشنا ہو چکا تھا کبھی بچپن میں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا چارے کے ہرے بھرے کھیتوں میں اس طرح کلا بازیاں کھایا کرتا تھا اس وقت کھردری دری اور درمیان میں ایک مختصر سے پرانے گھسے ہوئے قالین پہ لوٹتے لوٹتے سرفراز نے چارے کے سبز نرم پتوں کی مخصوص بو کو اپنے نتھروں میں محسوس کیا اس کے ساتھ ملی جلی نسرین کے بدن کی خوشبو بھی تھی اس یاد نے اس کے اندر کی روح پہ ایک کرنٹ کا کام کیا اور چت لیٹ کر اس نے دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو اوپر اٹھائے اور انہیں ہوا میں بے تک چلانے لگا پھر رک کر وہ لوٹتا لوٹتا دور تک لڑکتا گیا اور وہاں پہ بازو اور ٹانگیں اٹھا کر پوری قوت سے انہیں بے سمت ادھر ادھر ہلانے لگا اس کے دل میں مسرت کا ایک طوفان تھا جو ختم ہونے میں نہ آتا تھا چند منٹ تک یہی حرکت کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مانوس منظر ابھر آیا گاؤں میں گدھے اپنی گاڑیاں کھینچنے سے آزاد ہو کر یوں مٹی میں لوٹتے ہوئے چاروں ٹانگے خوشی سے انہیں ہوا میں چلایا کرتے تھے سرفراز بے اختیار ہنس پڑا وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کا جی چاہا کہ وہ گدے کی مانند ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا شروع کر دے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی یہ اس کا دفتر تھا ایک لہجے کے اندر وہ اپنی دنیا میں واپس پہنچ گیا اسے اپنی حرکات پہ ذرہ برابر شرمندگی کا احساس نہ ہوا صرف اپنی حیثیت کا خیال آیا اس نے اپنی وردی پہ لگی گرد کو زور سے جھاڑا دروازے پہ جا کر ہولے سے چٹکنی اتار دی اور ایک پٹوا کر کے واپس اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس چند منٹ کے وقفے کے دوران کسی نے اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا تھا چار روز کے بعد سرفراز کو سب سے پہلے حسن کا فون پہنچا کہ اس کا باپ تین دن سے گھر نہیں آیا حسن کو مزید کسی تفصیل کا علم نہ تھا سرفراز نے کئی سوالات کیے جن کے جواب میں حسن نے صرف اتنا کہا کہ بی بی نے کہا ہے چاچے کو فون کرو کہ ابا تین دن سے غیب ہے سرفراز نے اس سے کچھ اور سوال کیے اور کہا کہ ان کے جواب معلوم کر کے دوبارہ فون کرے پھر اس نے نسیمہ کو فون کیا اور اسے اطلاع دینے کے بعد اپنے سوال دہرائے لالا گھر سے اکیلا گیا تھا اگر نہیں تو کس کے ساتھ گیا تھا جاتے وقت کیا کہہ کر گیا تھا پہلے بھی وہ دو دو چار چار دن گھر سے باہر رہا کرتا تھا اب تشویش کی کیا وجہ تھی کوئی اور متعلقہ بات خود جاؤ اور جتنی معلومات بھی مل سکتی ہیں حاصل کرو اگلے روز نسیمہ کا فون موصول ہوا کچھ پتہ نہیں چلا بی بی کہتی ہے ایک آدمی آیا تھا سادے سے لباس میں تھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ایک پیغام دے کر چلا گیا اس کے فوراً بعد لالا یہ کہہ کر ابھی واپس آتا ہے موٹر سائیکل پہ سوار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا آج چوتھا روز ہے مڑ کے نہیں آیا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں سرفراز نے چیخ کر کہا اتنی دیر لگا دی بھائی میں نے پھر شبو کو بتایا اس کی طرف سے اطلاع ابھی ملی ہے کیا اطلاع ہے کچھ بھی نہیں اس نے سارے تھانے وغیرہ کھنگال مارے کوئی خبر نہیں ملی نہ ہی لالے کا موٹر سائیکل ہی کہیں دکھائی دیا ہے عجیب بات ہے ہاں شبو کہتا ہے اس کی کوشش ابھی جاری ہے نہ امید نہیں ہونا چاہیے مگر بی بی بہت پریشان ہے تم اگر کیا کہا آواز نہیں آ رہی لائن خراب ہے میں کہہ رہی ہوں اگر تم چند دن کے لیے آ سکو تو زور سے بولو آواز بند ہو گئی ہے تمہاری آواز بھی بہت ہلکی آ رہی ہے میں نے کہا تم آ سکتے ہو بہت مشکل ہے ہماری یونٹ اگلے ہفتے بلوچستان جا رہی ہے کچھ نہ کچھ تو کرو بی بی بے حد اپسٹ ہے ہیلو بلاسٹ سرفراز دو دن کی ایمرجنسی چھٹی لے کر آیا تو اعجاز ایک روز بیشتر ہی گھر پہنچ چکا تھا جب تم نے فون پہ بتایا کہ آ رہے ہو تو کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ لالا گھر پہنچ گیا ہے نسیمہ نے اسے بتایا میں نے سوچا کہ اول تو تم چل پڑے ہوگے ویسے بھی تمہارا آنا ضروری تھا ڈالے کی حالت ٹھیک نہیں اعجاز تانکے پہ سوار ہو کر گھر پہنچا تھا وہاں سے اسے بیوی اور بیٹوں نے سہارا دے کر اندر چار پائی پہ آ لٹایا اس کے کپڑے صحیح سلامت تھے مگر اس کا بدن ٹوٹ چکا تھا اس نے اپنی چھ روز غیر حاضری کے بارے میں کوئی بات نہ کی سب سے پہلے اس نے سب کو ہدایت کی کہ سرفراز کو اس واقعے کی اطلاع نہ دی جائے حسن نے اسے فون کر دیا تھا سکینہ نے بتایا نسیمہ بھی آئی تھی یہ تو نے ٹھیک کام نہیں کیا اعجاز نے کہا اس کی نوکری ہے ان قصوں میں اسے شریک کرنا درست نہیں ہمارا اور کون ہے ایک سرفراز ہے جس کی کوئی پوزیشن ہے ابا اور باسا تو بس مرنے مارنے پر تیار بیٹھے رہتے ہیں لڑکے بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ذرا کوئی دوسرا کام آ پڑے تو سب صفر ہیں نسیمہ کچھ عقل والی ہے اس نے دوڑ بھا کی چھ دن اور چھ راتیں تمہاری کوئی خبر نہ اخبار سائیکل تک کا نشان نہیں ملا میں پھر کیا کرتی سکینہ نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد روتی اور پھر خاموش ہو جاتی جیسے رونے سے اس کے وقت کا حرج ہو رہا ہو چل اب چپ کر جا اعجاز نے کہا کچھ بگڑا بگڑایا نہیں چھوٹے موٹے زخم ہیں ٹھیک ہو جائیں گے چھوٹے موٹے ہیں ایک ٹانگ سوج کر کپا ہو گئی ہے اندر پتہ نہیں کیا گند بلا پک رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا اب چھوڑ اس بات کو جب سرفراز اور نسیمہ پہنچے تو سکینہ سرفراز سے لپٹ کر ایک بار پھر چند لمحے کے لیے روئی مگر اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور ان میں سے وحشت جھانک رہی تھی تم اتنی دور سے کس لیے آئے ہو اعجاز نے سرفراز سے کہا ایسی بھی کیا بات ہے چھ دن تک تم گھر سے غائب رہے کوئی انفارمیشن نہیں کوئی پیغام نہیں کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کہاں پر ہو بی بی پریشان اعجاز بستر پر کروٹ لیتے ہوئے درد کے مارے آنکھیں سکیڑ کر ہنسا بی بی تو کہتی تھی میں کسی عورت کے ساتھ بھاگ گیا ہوں ہائے میری زبان پہ کوئلہ میں نے کب کہا تھا سکینہ نے دہائی دی چاچے نے بتایا ہے ہائے ہائے ابے کی تو عقل ماری گئی ہے تو نہیں کہتی تھی کسی چڑیل کو لے کر نکل گیا ہوگا چاچا احمد بولا ابا تو زیادہ باتیں نہ بنا پہلے یا دوسرے دن میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہوگی تو نے بات ہی پکڑ لی چاچا احمد یوں لاپرواہی سے بیٹھا حکا پی رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اوے باسے اس نے بیٹے کو آواز دی پتا کر پتا اندر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا اپنی پلس کے ذریعے پتہ لگا کہ کس نے جاز کے ساتھ زیادتی کی ہے برود مار کر ان کو برباد نہ کر دوں تو میرا نام احمد خان رٹھور نہیں اعجاز نے عباس کو اپنے پاس بلایا حسن کو ساتھ لو اور پرانی یونیورسٹی ہے نا توپ والے چوک کے پاس اس کے ارد گرد کے علاقے میں کسی جگہ میرا موٹر سائیکل کھڑا ہوگا تجھے پتہ نہیں کہاں کھڑا کیا تھا چاچے احمد نے پوچھا اعجاز چاچے کو جواب دینے کی بجائے عباس مخاطب ہوا ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا اس علاقے کے آس پاس کی ساری بلڈنگوں میں گھوم پھر کر تلاش کرنا کہیں نہ کہیں مل جائے گا اور چابی عباس نے پوچھا کاٹھی کے نیچے ہاتھ مارنا وہیں اٹکی ہوگی کاٹھی کے نیچے چابی لالا سرفراز نے پوچھا قصہ کیا ہوا ہے کچھ تو بتا سرفراز تو ان باتوں سے سروکار نہ رکھ اعجاز نے کہا تیری بیوی تو بے وقوف ہے تجھے فون شون کروانے کی کیا ضرورت تھی کیوں سروکار نہ رکھوں لالا کیا بات کرتے ہو تیری نوکری فوج کی ہے اس پر دھیان دے ترقی کر ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے تو نے اپنے حصے کی سزا کاٹ لی ہے میری خیر ہے یہ خیر ہے سرفراز اس کی ٹانگ اور گردن کی جانب اشارہ کر کے بولا جہاں بڑے بڑے ابھرے ہوئے سرخ چٹاک دکھائی دے رہے تھے جواب دینے کی بجائے اعجاز دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا کوئی قصہ نہیں بچے چاچا احمد حکا گڑ گڑا کر بولا جاز کبھی ایک کام میں ہار ڈال دیتا ہے کبھی دوسرے میں ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھتا بس یہ قصہ ہے اس طرح دشمن پیدا ہوتے ہیں باسے اس نے آواز دی باسا موٹر سائیکل لینے چلا گیا ہے سکینہ نے سٹ پٹا کر باورچی خانے سے جواب دیا جہاں وہ اپنی ماں اور نسیمہ کے ساتھ بیٹھی تھی بس دشمن کا پتہ لگا کر مجھے بتا دو آگے میں جانوں اور میرا کام دشمن کا بیج فنا کر کے دشمن کا بیج فنا کر دوں گا ابا تجھے فنا کرنے کے سوا کوئی اور کام بھی آتا ہے چپ کر کے بیٹھ سرفراز کو بات کرنے دے لالا سرفراز نے آہستہ سے بلایا اعجاز اسی طرح منہ پرے کیے بے حرکت لیٹا رہا سکینیے چاچا احمد بولا جیسے تجھے بتایا ہے اسی طرح پلٹس تیار کر میرے جسے پر ایک سے ایک بڑی چوٹ لگی ہے اعجاز کو پلٹس لگا دو دن میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا لالا سرفراز نے دوبارہ اعجاز کو بلایا تو نسیمہ باورچی خانے سے اٹھ آئی آرام کرنے دو وہ ہولے سے بولی بعد میں بات کر لینا چاچا آپ بھی باہر چل کر بیٹھیں لالے کو آرام کی ضرورت ہے سرفراز اور چاچا احمد اٹھ کر صحن میں چار پہ پہ جا بیٹھے چاچے احمد نے حکے کا لمبا کش لیا سرفرازے تیری منگیت عقل والی ہے وہ بولا جیسے اس کو پہلی بار اس کا دھیان آیا ہو کچھ دیر کے بعد سکینہ اٹھ کر سرفراز کے پاس چار پہ آ بیٹھی تیرا لالا جب سے آیا ہے وہ نیچی آواز میں بولی کاغذوں پہ کاغذ لکھتا جا رہا ہے کل سارا دن اور آدھی رات تک لکھتا رہا ہے ورقے کالے کر دیے ہیں اچھا وہ کہاں ہیں اس کے تکیے کے نیچے ہیں سرفراز کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر بولا میں لے کر آتا ہوں دھیان سے نکالنا تسلی کر لینا کہ سو رہا ہے تمہارے خیال میں سو رہا ہے ہاں اگر جاگتا ہوا تو ہاتھ نہ ڈالنا انہیں جان سے لگا کر رکھتا ہے سرفراز نے دبے پاؤں جا کر چارپئی کے سر کی جانب سے اعجاز پہ نظر ڈالی اعجاز ہولے ہولے خراٹے لے رہا تھا سرفراز نے کمال احتیاط کے ساتھ دوسری جانب سے تکیہ اٹھایا تو اسے چند افراق کا ایک کونا دکھائی دیا ان کو انگلی اور انگوٹھے میں پکڑ کر نہایت آہستگی سے انچ انچ سرکاتے ہوئے سرفراز کو تین چار منٹ لگ گئے آخر وہ ورق اس کے ہاتھ میں آ گئے اور اعجاز اسی طرح محو خواب رہا کسی کسی وقت نیند میں اس کے منہ سے درد کی ہلکی سی کراہ خارج ہوتی مگر اگلے ایک گھنٹے تک وہ گہری نیند سویا رہا اس ایک گھنٹے کے دوران سرفراز صحن والے کمرے میں دروازہ بند کیے اعجاز کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہلکے پیلے رنگ کے اوراق کو لیے بیٹھا رہا اوراق کی تعداد کل چودہ تھی جن میں سے پانچ لکھائی سے بھرے تھے باقی کے سادہ تھے اعجاز کی تحریر ابھی جاری تھی یہ ان دنوں کی دو تھی جن کے دوران وہ گھر سے غیر حاضر رہا جس وقت سرفراز ان اوراق کو لے کر کمرے میں آیا تھا اس وقت اس کا ارادہ تھا کہ جلدی سے پڑھ کر اسی طرح انہیں واپس تکیے کے نیچے رکھ دے گا مگر وہ ابھی تیسرے صفحے کے شروع میں ہی تھا کہ اس سے آگے نہ پڑھا گیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے تحریر یہ تھی پندرہ اگست کو صبح سویرے ایک آدمی میرے گھر ایک پیغام لے کر آیا اس نے اپنا تعارف خواجہ معراج کے ایک ملازم کی حیثیت سے کرایا اور کہا کہ رحمانیہ پبلیکیشنز کے اثاثوں کی ڈسپوزل کے سلسلے میں خواجہ معراج نے بے بانگ دہل کے دفتر میں گیارہ بجے ایک میٹنگ رکھی ہے اور اور مجھے اس میں شرکت کرنے کو کہا ہے میں یہ پیغام سن کر دل میں حیران ہوا اول تو اس ادارے کے کاروباری معاملات سے میرا کوئی تعلق نہ تھا دوسرے خواجہ معراج سے میری آخری ملاقات خاصی ناخوشگوار رہی تھی میں نے پیغام لے کر آنے والے سے استفسار کیا تو وہ بولا کہ شیخ سلیم شیخ وسیم اور ان کی ہمشیرہ یعنی بدیو زمان کی بیوہ بھی میٹنگ میں شرکت ہوں گے اور کہ اس نئے خاتون کا اصرار تھا کہ وہاں پہ میری موجودگی بھی ضروری تھی یہ سن کر میں نے آنے کی حامی بھر لی میں وقت سے چند منٹ پہلے میں بانگ دہل کے دفتر پہنچا وہاں ایک بڑی سی نیلے رنگ کی فورڈ ٹرانزٹ وین کھڑی تھی وہ شخص جو مجھے بلانے آیا تھا وہاں پہلے سے موجود تھا اس نے بتایا کہ یہ پرائیویٹ سرویئرس کی گاڑی تھی جو دفتری سامان کا سروے کریں گے اور یہ کہ خواجہ صاحب ابھی نہیں پہنچے دفتر بند تھا اس آدمی نے مجھے تسلی دی کہ خواجہ صاحب دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر آتے ہی ہوں گے اور چابی سے دفتر کھولیں گے پھر اس نے مجھے وین میں آ کر سرویئر صاحب سے ملنے اور وہاں انتظار کرنے کی دعوت دی میں اس کے ساتھ وین تک گیا ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی ساتھ والی سیٹ پر ایک موٹا سا پینتیس چالیس برس کا آدمی بیٹھا تھا اس نے گرم جوشی سے میرے ساتھ مسافہ کیا آئیے آئیے وہ وین کا دروازہ کھول کر بولا میں نے کہا کہ سامنے ہمارے ایک جاننے والے کی دکان ہے میں وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں وہ بولا آپ کو دفتر کے سامان کا کچھ اندازہ ہے تھوڑا بہت ہے میں نے کہا اندازے سے ہی بتا سکتا ہوں تو آئیے کچھ دیر باتیں ہو جائیں ہمیں بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا خواجہ صاحب نے مجھے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی آپ جانتے ہیں ہمارا تو یہ بزنس ہے آپ کی مہربانی ہوگی میں اس کے ساتھ گھس کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا دوسرے آدمی نے دروازہ بند کر دیا پھر وہ دوسری طرف سے جا کر ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا بیٹھتے ہی اس نے چابی گھمائی اور شر کر کے وین کو لے اڑا جیسے ہی وہ وین ٹائروں سے آگ اگلتی ہوئی سڑک پر چڑھی پیچھے سے دو آدمیوں نے میرے دونوں بازو قبضے میں لیے تیسرے نے میرے سر کو قابو میں کر کے میری آنکھوں اور منہ پر کالی پٹی باندھ دی پھر انہوں نے مجھے سیٹ سے گھسیٹ کر کھینچا اور پچھلے حصے میں وین کے فرش پر لٹا دیا مجھے اتنی مہلت نہ ملی کہ میں مزاحمت تو ایک طرف آواز بھی نکال سکوں دو آدمی میرے بدن کے اوپر بیٹھے تھے اور تیسرا ایک رسی سے میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر باندھ رہا تھا گاڑی شہر سے باہر نکلی تو میرے اوپر بیٹھے آدمی اٹھ کھڑے ہوئے میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ پشت پہ بندھے تھے اور میرے اپنے جسم کے علاوہ دو مزید آدمیوں کے بوجھ تلے پسے جا رہے تھے دو روز قبل سے مجھے زکام کی شکایت ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میری ناک بند تھی میرے منہ میں کپڑا ٹھنسا تھا کئی منٹ تک میری سانس رکی رہی پھر میں نے سر کی بائیں جانب کو زور سے وین کے فرش پر پٹکا جس سے میرا دہنا نتھنا کچھ کھل گیا میری سانس جاری ہوئی مگر صرف اتنی حد تک کہ جان آتی جاتی رہے وین کئی گھنٹے تک متواتر چلتی رہی کچھ عرصے کے بعد میرے اندر سے وقت کا تصور جاتا رہا مجھے یوں لگا جیسے وین سارا دن ہی چلتی رہی تھی آخر کار ایک جگہ پر وین پکی سڑک کو چھوڑ کر کسی ٹوٹے پوٹے راستے پر چل نکلی جہاں وہ دھکے کھا کھا کر چلنے لگی جیسے گڑوں یا پتھروں پر لڑک رہی ہو جلد ہی ایک مقام پر جا کر وین رک گئی وہاں پر مجھے کھینچ کر نیچے اتارا گیا میرے پاؤں پہ بندھی ہوئی رسی کھول دی گئی اور دو آدمی مجھے پکڑ کر چلاتے ہوئے لے چلے اس وقت میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا گیا تھا دن بھر لوہے کے فرش پہ لیٹے لیٹے میرے بائیں جانب کا سارا بدن یوں درد کر رہا تھا جیسے پھوڑا بن چکا ہو پہلے ہم پندرہ بیس سیڑھیاں چڑھے پھر آگے تھوڑی دور تک چلنے کے بعد ایک دروازے سے گزر کر کمرے میں داخل ہوئے دروازے کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ اس کی دہلیز پہ میرے پیر کو ہلکی سی ٹھوکر لگی تھی اندر داخل ہو کر مجھے ایک دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کچھ دیر کے بعد چند آدمیوں کے کمرے میں داخل ہونے اور کرسیاں کھینچنے کی آوازیں آئیں بیٹھتے ہی انہوں نے میرے اوپر سوالات کی بوچھاڑ کر دی وہ کاغذ جو تم نے پریس کانفرنس میں پڑھ کر سنایا تھا تمہارے اپنے کہنے کے مطابق ایک بڑی دستاویز کا حصہ تھا وہ دستاویز تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی میں نے انہیں بتایا کہ ایک مکمل اجنبی شخص ایک جگہ پر مجھے ٹھہرا کر ایک پلاسٹک کا تھیلا میرے ہاتھ میں پکڑا گیا تھا جس میں یہ کاغذات تھے اب وہ کاغذات کہاں پر ہیں میں نے کہا کہ وہ میں نے جلا دیے تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ اس دیوانے کی بڑھ پر ہم یقین کر لیں گے میں نے بتایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور میں مزید کچھ بتانے سے قاصر ہوں کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے ہمیں تمہارے سارے کریئر کا علم ہے تمہارے سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں تم پہلے حکومتی پارٹی میں موجود تھے اس پارٹی نے انتظامی بد عملی کے الزام میں تمہیں پارٹی سے نکال دیا تھا اب تمہارے رابطے اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور اپوزیشن کے رابطے ملک کے بیرونی دشمنوں سے ہیں کیا تمہیں یہ دستاویز ان لوگوں سے حاصل ہوئی ہے اس سے مجھے کم از کم ایک بات کا احساس ہوا کہ یہ دستاویز درست تھی میری آنکھوں پہ پٹی اور پشت کے پیچھے ہاتھوں پہ رسی مندی تھی اسی اندھیرے میں کھڑے کھڑے میں نے جواب دیا کہ میں جو کچھ پہلے بتا چکا ہوں وہ حقیقت پہ مبنی ہے اور اس کے علاوہ مجھے کسی بات کا علم نہیں تو انتظار کر تجھے خود بخود بہت سی باتوں کا علم ہو جائے گا سوال والے نے تن سے کہا پھر اس نے غالباً میرے پہرے داروں کو ہدایت دی جس پہ وہ دونوں مجھے پکڑ کر چلاتے ہوئے اس کمرے سے نکال کر لے آئے تھے آگے شاید کئی برآمدے آئے جن کے اندر ہم مڑتے مڑاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے میری ناک میں سیلی سی بو داخل ہوئی ہم شاید کسی طے خانے میں اتر چکے تھے کئی سیڑھیاں اترنے اور موڑ کاٹنے اور پھر مزید سیڑھیاں اترنے کے بعد مجھے لے کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے وہاں انہوں نے میری آنکھوں سے پٹی اتار دی ان دو آدمیوں نے باہر سے ایک مسلح پہرے دار کو بلایا جس نے وہ رسی جس سے میرے ہاتھ باندھے تھے کھول کر پشت پر ہی میرے ہاتھوں کو ہتکڑیاں لگا دیں وہ دو آدمی جو مجھے لے کر آئے تھے مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا جلد ہی پہلے دو آدمیوں کی جگہ لینے کے لیے دو نئے آدمی آ گئے تھے انہوں نے مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا یہ ایک چھوٹا سا جیل کی طرح کا کمرہ تھا جس کا لوہے کی سلاخوں والا دروازہ تھا پہرے دار دروازے پہ تالا لگا کر چلا گیا کمرے کے ایک کونے میں اندھا سا بجلی کا بلب جل رہا تھا دیواروں میں کوئی کھڑکی دروازہ یا روشن دان نہ تھا کمرے کی بو سے محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں سے وہاں تازہ ہوا کا دخل نہ ہوا تھا ایک دیوار کے ساتھ زمین پر پتلا سا کمبل بچھا تھا وہ دو آدمی اس کمبل پر بیٹھے تھے میں تھک کر بیٹھتا تو دونوں آدمی اٹھتے اور مجھے بالوں سے کھینچ کر کھڑا کر دیتے میں بے سہارا کھڑا تھا کبھی میں دیوار سے ٹیک لگانے لگتا تو وہ آدمی دوبارہ مجھے بالوں سے پکڑ کر دیوار سے دور لا کھڑا کرتے نیند یا نکاہت کی وجہ سے میرے پاؤں لڑکھڑاتے تو وہ آدمی میرے منہ پر تماچے مار کر مجھے جگا دیتے کئی گھنٹے تک میں اسی طرح کھڑا رہا گو مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہ تھا مگر میرے حساب سے ایک دن اور رات گزر چکے تھے اس کے بعد دور کہیں ایک لوہے کا بھاری دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی برآمدے میں بوٹوں کی آواز کے ساتھ ہی دو آدمی نمودار ہوئے پہرے دار نے میرے کمرے کا تالا کھولا اور وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے میں نے پہلی بار ان کی شکلیں دیکھی تھیں مگر ان کی آوازوں سے مجھے پہچان ہو گئی کہ یہ وہی آدمی تھے جنہوں نے یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی مجھ سے سوال جواب کیے تھے انہوں نے آتے ہی میرے سامنے وہی سوال دہرائے میں نے انہیں الفاظ میں نے انہی الفاظ میں ان کا جواب دیا جن میں پہلے دے چکا تھا یہ مکالمہ اتنی بار دہرایا گیا جیسے کہ ایک ریکارڈ کہیں اٹک گیا ہو اس آدمی کا نام پتہ تمہیں معلوم نہیں کیا اس کی شکل و صورت بتا سکتے ہو نہیں میں نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ ہمیں اس شخص کا علم نہیں ہمیں سب علم ہے اس غدار کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے تو پھر آپ سب کچھ اس سے معلوم کر سکتے ہیں مجھے کیوں پوچھتے ہیں ہم تو تمہارے جھوٹ کی انتہا معلوم کرنا چاہتے ہیں تم پہلے سیاست میں اور پھر اخباروں میں لمبے چوڑے کام کرتے رہے ہو کیا تمہاری یاداشت اب اتنی بھی نہیں رہی کہ اس شخص کا حلیہ ہی بیان کر سکو آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو حشر کیا ہے کیا اس کے بعد میری یاداشت قائم رہ سکتی ہے میں نے جواب دیا کم از کم چوبیس گھنٹے سے مجھے سونے نہیں دیا گیا میرے پیٹ میں دانہ اڑ کر نہیں گیا کھڑے کھڑے میرے پیر سوج گئے ہیں اس شخص نے جو سوال کر رہا تھا میرے دو پہرے داروں میں سے ایک کو میرے لیے ناشتہ لانے کا حکم دیا مجھے ناشتے کی بھوک نہیں ہے میں نے کہا ایک چائے کی پیالی لا دیں تھوڑی ہی دیر میں گرم چائے آ گئی میں نے جلدی سے پیالی کی چائے جو لانے والے نے میرے منہ سے لگائی تھی پی لی بیٹھ کر آرام کرنا چاہتے ہو اس شخص نے پوچھا ہاں اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں بیٹھ گیا میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں میں نے کہا مجھے علم نہیں کہ میں کہاں پر ہوں اور کس عقوبت خانے میں بند ہوں ہر طرف تاپے لگے ہیں میں یہاں سے بھاگ کر کیسے اور کہاں جا سکتا ہوں کیا آپ لوگ میرے ہاتھوں کو نہیں کھول سکتے کم از کم ہاتھوں کو آگے لا کر ہی ہتھ کڑی لگا دیں میرے کندھوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں وہ شخص ایک منٹ تک سوچتا رہا پھر اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اس آدمی نے باہر پھرتے ہوئے پہرے دار کو آواز دی پہرے دار دروازہ کھول کر اندر آیا اور اس شخص کی ہدایت پر اس نے پشت پر سے میری ہتکڑی اتار دی اب تمہاری یادداشت کچھ تازہ ہوئی ہے اس شخص نے سوال کیا گرم چائے کی پیالی نے میری یادداشت تازہ کرنے کی بجائے الٹا میرے ذہن کو منتشر کرنے کا کام کیا ہے ساتھ ہی زمین پر بیٹھنے اور ہاتھوں کو آرام پہنچنے سے میرے اوپر غنودگی تاری ہونے لگی ہے جواب میں میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا منہ سے کچھ بولو مجھے اس کے آدمی کے بارے میں کچھ علم نہیں میں نے کہا میں کشمیا کہتا ہوں اس کا حلیہ چال ڈھال لباس بات چیت مجھے کچھ یاد نہیں اب وہ شخص بولا تو اس کے لہجے میں پہلی بار غصے کی جھلک سنائی دی تم لاتوں کے بھوت ہو مگر یاد رکھو جلد یا بدیر تم اپنے ہی منہ سے ساری بات اگلو گے انتظار کرو دونوں آدمی اٹھ کھڑے ہوئے پہرے دار نے دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل گئے ان کے جاتے ہی دوسرے آدمیوں نے میرے دونوں ہاتھ پشت پر کھینچ کر دوبارہ ہتھ کڑی ڈال دی اور بالوں سے کھینچ کر کمرے کے وسط میں کھڑا کر دیا کچھ دیر کے بعد ان کی جگہ لینے کے لیے دو نئے آدمی آ کر ڈیوٹی پر معمور ہو گئے سرفراز کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے آگے پڑھے اس نے دھپ سے کاغذ بند کر کے میز پہ رکھ دیے دیر تک وہ میز کی خالی سطح پہ نظر جمائے بیٹھا رہا آخر اس نے رومال سے آنکھیں خوش کیں اور کاغذ ہاتھ میں لیے کمرے سے نکل آیا اعجاز جاگ اٹھا تھا سرفراز جا کر اس کی چار پائی پہ بیٹھ گیا سکینہ نے سرفراز کو یوں کاغذ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دیکھا تو ایک چھوٹی سی سانس اس کے حلق میں اٹکی جیسے اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا ہو لالا سرفراز نے کوشش کر کے متوازن آواز میں کہا یہ کیا معاملہ ہے ایک لہجے تک اعجاز ان اورا کو پہچان نہ سکا پھر اس نے فوراً اپنا تکیا اٹھا کر دیکھا یہ تو نے کب یہاں سے اٹھائے اس بات کو چھوڑ لالا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے کوئی معاملہ نہیں ہے اعجاز نے کہا ادھر لاؤ یہ مجھے دے دو میں انہیں چھپوانے کے لیے لکھ رہا ہوں کون اسے چھاپے گا کوئی نہ کوئی چھاپ ہی دے گا ہاں ہاں سکینہ بولی ابھی تو گھر میں چھاپا ہی پڑا ہے اب یہ ہم سب کو جیل کی ہوا بھی کھلائے گا چھاپا پڑا ہے سرفراز نے پوچھا نسیمہ نے تجھے نہیں بتایا چار بندے آئے اور ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر چلے گئے شکر ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ورنہ ہم سب کو پکڑ کر لے جاتے سارا دل لگا کر میں نے گھر کی شکل سیدھی کی سکینہ نے کہا اعجاز اس کی بات کو نظر انداز کر کے سرفراز سے بولا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم اس معاملے سے لا تعلق رہو لاؤ یہ کاغذ مجھے دے دو ٹھیک ہے کاغذ لے لو مگر لالا حق کی بات کرو میں لا تعلق کیسے رہ سکتا ہوں دیکھ سرفراز اعجاز کچھ دیر توقف سے بولا اب تو بچہ نہیں ہے اور نہ میں تیرا سرپرست ہوں ہمارا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا مگر ہماری زندگیاں الگ ہیں تو حق کی بات کرتا ہے تیرا حق اپنی زندگی پہ ہے میرا حق اپنی زندگی پر کیا میں غلط بات کرتا ہوں سرفراز چند لمحے تک خاموش رہا سرفراز چند لمحے تک خاموش رہا پھر آہستہ سے بولا ٹھیک ہے تو پھر بات کو یہیں چھوڑ دے تم کہتے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں مگر یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے بہرحال یہ تو بتاؤ کہ وہ دستاویز کیسی تھی جس کے بارے میں یہ لوگ تمہیں پوچھ رہے تھے وہ بھی تمہارے مطلب کی چیز نہیں میرے مطلب کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں یہ بات بھی میرے مطلب کی نہیں وہ بات بھی میرے مطلب کی نہیں تمہارے اوپر انتہا درجے کا تشدد کیا گیا ہے اور تم مجھے کسی بات میں شریک کرنا نہیں چاہتے بس میں یہی چاہتا ہوں اعجاز نے کہا دیکھو میری بات کا برا نہ مانو تو میری ہر بات میں شریک ہو مگر اس معاملے کو الگ رہنے دو کیوں میرے لیے کیا بہتر ہے اس کا تمہیں پتہ ہے یا کہ مجھے پتا ہے ابھی تم نے کہا تھا کہ تم میرے سرپرست نہیں ہو تو پھر مجھے اپنی رائے قائم کرنے کی آزادی کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ میرا معاملہ ہے اور میرا اپنا فیصلہ ہے میں نہیں چاہتا کہ تم اس میں کسی طور بھی ملوث ہو تو اگر کل کو مجھ پر کوئی زیادتی ہو جائے تو تم اس میں ملوث نہیں ہوگے اعجاز نے دیکھا کہ وہ دلیل ہارتا جا رہا ہے دیکھو سرفراز وہ بولا یہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں اس قصے کا علم نہ ہو میری بہتری تمہاری بہتری میں ہے لالا یہ قصہ آخر ہے کیا جس کی اتنی شدید تفتیش ہوئی ہے تم نے کوئی بغاوت کر دی ہے اعجاز کچھ دیر خاموش رہا پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا بغاوت ہی سمجھو ہاں ہاں سکینہ بول اٹھی اب بغاوت کر کے سب کو اندر کراؤ گے بھائی کی بہتری سوچو مگر اپنے بچوں کی فکر نہ کرو تو چپ رہ تجھے کچھ پتہ نہیں اعجاز نے کہا سکینہ کا صبر اب ٹوٹ گیا تھا کیوں چپ رہوں وہ چیخ کر بولی تجھے مجھ سے زیادہ پتا ہے میں تو ٹانگیں تڑا کے نہیں آئی تو آیا ہے تجھے تو سارے جہان کا علم ہے ہے نا سکینہ نے پہلی بار اس لہجے میں اور ان الفاظ میں اعجاز کو مخاطب کیا تھا مگر صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس کی جان حلق میں آ گئی ہے حسین گھر میں داخل ہوا وہ رات کا گیا ہوا اب واپس آیا تھا تو کہاں سے آیا ہے سکینہ نے ادھر سے ہٹ کر لڑکے پر چڑھائی کر دی کہاں گیا تھا کہاں وارا پھرتا رہا ہے ادھر ہی تھا حسین لاپرواہی سے بولا میں پوچھتی ہوں ادھر کدھر تھا حسین جواب دینے کی بجائے جا کر چار پائی پہ بیٹھ گیا سکینہ اس کے سر پہ جا کے کھڑی ہوئی بولتا کیوں نہیں یہ تیرے نیفے میں کیا ہے کچھ نہیں ہے کیوں کچھ نہیں ہے نکال کچھ نہیں ہے حسین غصے سے بولا لڑکے کی نظروں میں گستاخی دیکھ کر سکینہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس نے تڑاک سے ایک تماچا اس کے منہ پر مارا ساتھ ہی وہ لڑکے کی کمیز کا دامن اٹھا کر اس پہ پل پڑی حسین اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا مگر اسے بھاگنے کا موقع نہ ملا سکینہ نے جھپٹا مار کر اس کے نیفے کو کھینچا تو بکچا کھل گیا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا پستول زمین پہ گر پڑا سکینہ نے حسین کو دھکا دے کر ہٹایا اور جھک کر پستول اٹھا لیا یہ کیا ہے کہاں سے آیا ہے کس نے تجھے دیا ہے وہ چیخی عالمگیر نے دیا دیا ہے ہے ہے ہے اس نے وہ تجھ سے کیا کرواتا ڈاکے مرواتا ہم نے بدلہ لینا ہے لڑکا دلیری سے بولا بدلہ لینا ہے کس کا بدلہ لینا ہے باپ کا بدلہ لینا ہے ہاں لڑکا بولا اس سے وہ پستول کو ہوا میں لہرا کر بولی اس سے یہ کہتے کہتے اس کی انگلی سے پستول کی لبلبی دب گئی پٹا کی آواز آئی اور سکینہ کا ہاتھ دھچکے سے گیا گولی کے گول کے درمیان زمین میں جا کر گئی چیختی چلاتی ہوئی چاروں طرف اڑنے لگیں ان میں سے ایک دور ان میں سے ایک دور جانے کی بجائے اڑ کر سکینہ کے سامنے چار پہ آ بیٹھی اور کلاک کلاک کرنے لگی سکینہ کی ماں نسیمہ اور سرفراز اٹھ کھڑے ہوئے اعجاز بستر پہ اٹھ کر بیٹھ گیا سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں سکینہ اپنی ہی حرکت سے خوف زدہ ہو کر تھر تھر کانپ رہی تھی سرفراز پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا بڑھا اور سکینہ سے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا بی بی وہ نرم آواز میں ہاتھ بڑھا کر بولا یہ مجھے دے دو سکینہ نے پستول اس کی جانب بڑھایا مگر اس کے کامتے ہوئے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پہ گر پڑا سرفراز نے پستول اٹھا کر اس کا بٹن دبایا اور میگزین نکال لی سکینہ کی کوک سہن میں گونج اٹھی ہائے پہلے چور ڈاکو بدماش وہ روتی ہوئی چلائی اب باغی حکومت کے باغی ہائے ہائے ماسی اور نسیمہ اسے بازوؤں میں سمیٹ کر اندر لے گئیں اس واقعے کے دوران چاچا احمد اپنی جگہ پہ حکا تھا میں بیٹھا رہا صرف گولی چلنے کی آواز پہ اس نے ایک لمحے کو سر موڑ کر دیکھا پھر حکا گڑ گڑانے لگا سکینو کچھ دیر کے بعد وہ بولا گھبراہٹ کو چھوڑ تو پلٹس بنا جاز تندرست ہو جائے گا سرفراز نے اپنے کمرے میں جا کر پستول اور میگزین اپنی الماری میں رکھی اور اسے تالا لگا دیا سرفراز نے اپنے کمرے میں جا کر پستول اور میگزین اپنی الماری میں رکھی اور اسے تالا لگا دیا پھر وہ آ کر اعجاز کی چارپائی پہ بیٹھ گیا پندرہ بیس منٹ تک سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہے دروازے پر موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی عباس اور حسن اسی لیے گھر میں داخل ہوئے موٹر سائیکل کو دیوار کے ساتھ سٹینڈ پر کھڑا کر کے عباس نے چابی لا کر اعجاز کو دی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارا تو برا حال ہو گیا حسن نے کہا کہاں سے ملا عجیب گھر کے پیچھے کھڑا تھا مگر ٹھیک ٹھاک ہے حسن نے جا کر حسین سے نیچی آواز میں کوئی بات کی حسین نے جو سر نے واڑے بیٹھا تھا اوپر دیکھے بغیر نفی میں سر ہلا دیا عباس اور حسن دوسری پر جا بیٹھے لالا سر پوچھا اخبار کا دفتر تو دوسری طرف ہے یہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ موٹر سائیکل اس علاقے سے ملے گا جب مجھے شہر میں لا کر چھوڑا تو جاتے جاتے کہنے لگے اپنا موٹر سائیکل اس علاقے میں ڈھونڈ لینا اعجاز نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا وہ باسے چاچا احمد بولا تیری چھٹی کتنی ہے دو دن کی باقی رہتی ہے میں اور تیری ماں ابھی چلے جائیں گے پیچھے ڈنگروں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تو ادھر اپنی بہن کے پاس رہ جاتی دفعہ گھر سے ہو کر جانا اچھا ابا اور دشمن کی خبر کر مجھے تو یہ مخبری کا معاملہ لگتا ہے پتہ کر کس نے مخبری کی ہے اچھا ابا سکینہ اندر کمرے میں منہ سر لپیٹ کر چار پہ لیٹی لیٹی سو گئی تھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ مانگے نہ ہی کسی کو بھوک نے تنگ کیا تھا لالا کچھ دیر کے بعد سرفراز بولا اس شخص کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتا کر چھٹکارا حاصل کیوں نہیں کر لیا کس شخص کے بارے میں اعجاز نے بے خیالی سے پوچھا وہی جس کا یہ لوگ پوچھ رہے تھے مجھے اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا اور نہ اب ہے اعجاز نے جواب دیا تو تم نے کیسے یہ یہ تحریر کاغذات دستاویزیں جو کچھ بھی یہ ہے کیسے اسے حاصل کی میں نے حاصل نہیں کی اس نے خود میرے ہاتھ میں پکڑائیں اور پھر یہ جا وہ جا گلیوں میں غائب ہو گیا میں اس کا نام تک نہیں جانتا کسی کو کیا بتاتا اس نے کسی اور کو یہ کیوں نہ دیے تمہیں کیوں دیے مجھے کیا خبر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر اے یا دو جملے کہے تھے یہ کہ میں نے آپ کے مقدمے کی کارروائی دیکھی ہے اور یہ شاید آپ کی دلچسپی کی چیز ہو بس یہ کہہ کر اس نے پلاسٹک کا تھیلا میرے سامنے میرے ہاتھ میں پکڑایا اور پلٹ کر واپس چلا گیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس کا حلیہ کیا تھا تھوڑا بہت یاد ہے تو یہ لوگ اس کا حلیہ ہی تو پوچھ رہے تھے وہی بتا دیتے خلاصی کروا لیتے کیسے بتا دیتا کیوں سرفراز نے کہا تمہیں یاد تو تھا ہاں اعجاز نے جواب دیا پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک دور کی جھلک پیدا ہوئی اپنی جان بچا کر اس کی جان مصیبت میں ڈال دیتا صرف الیا بتانے سے کیا ہوتا ہے تم ان لوگوں کو نہیں جانتے سرفراز یہ جوتے کا رنگ دے کر آدمی کو کھینچ نکالنے والے لوگ ہیں تمہارا خیال ہے وہ دل لگی کے لیے حلیہ پوچھ رہے تھے ٹھیک ہے بچ جاتا تو بچ جاتا پکڑا جاتا تو اس کی قسمت کون سا تمہارا تعلق واسطے والا آدمی تھا تعلق واسطے کی بات نہیں اعجاز اسی طرح ایک تار اسے دیکھتا ہوا بولا اس نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا سرفراز ایک منٹ تک برابر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا جواب دے پھر کچھ کہے بغیر منہ پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا لاؤ یہ کاغذ مجھے دے دو اعجاز نے کہا دے دوں گا سرفراز غصے سے بولا اور دروازے کی طرف چل پڑا کہاں جا رہے ہو کہیں نہیں جا رہا سرفراز نے مختصراً کہا اور گھر سے نکل گیا چند منٹ کے بعد گلی کے سرے پر کھڑی نسیمہ کی کار کے چلنے کی آواز آئی ادھر سرفراز گھر سے نکلا ادھر سائیں جلا دروازے میں داخل ہوا وہ کئی ماہ کے بعد اپنے پھیرے سے لوٹا تھا گھر گیا تھا وہ چاچے کے پاس چار پہی پہ بیٹھ کر بولا پتا چلا کہ جاز کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے تیرا تو میں نے فاتحہ بھی پڑھ لیا تھا تو اسی طرح مشٹنڈا پھر رہا ہے اتنی دیر تک کدھر بیٹھ کر بھنگ پیتا رہا ہے میرے پیروکار مجھے آنے ہی نہیں دیتے تھے سائی جلا فخر سے بولا تیرے پیروکار بنگی چرسی کے پیروکار جلندر تک ہو کر آیا ہوں میرے پیروکار بڑے امیر ہیں ان کے پاس موٹرے ہیں ہوں موٹرے ہیں چاچا احمد تحقیر آمیز لہجے میں بولا کیا معاملہ ہوا ہے سائیں جلے نے پوچھا کوئی معاملہ نہیں ہوا مخبری ہوئی ہے پتہ لگا رہے ہیں میں اپنے مرشدوں سے مخبر کا پتہ معلوم کر سکتا ہوں تیرے مرشدوں کو کیا خواب آ جائے گی ہاں وہ سخارا کرتے ہیں اور ساری رات ساری بات خواب میں صاف کھل جاتی ہے اوے تو یہ فضول باتیں چھوڑ یہ بتا کہ تیرے مرشد تجھے کوئی تماکو شماکو بھی دیتے ہیں یا سخارے ہی کرتے رہتے ہیں دے کر آیا ہوں تو پھر نکال کیا قبر میں لے کر جائے گا فروز پور کا اول نمبر تماکو ہے چل چل ابھی پتہ چل جائے گا سائیں چلنے نے اپنی پوٹلی سے ذرا سا تماکو نکال کر ہتیلی میں رگڑا پھر اس نے حکے کی ٹوپی اتاری اور چولہے کے پاس جا بیٹھا اے ایس پی شعیب کے باہر والے دفتر میں ایک انسپیکٹر ایک اے ایس آئی وردی میں اور ایک آدمی شلوار قمیض میں میز کے گرد کچھ فائلیں کھولے بیٹھے تھے آگے شعیب کا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا سرفراز سیدھا اس دروازے تک بڑھا ان تین میں سے ایک آدمی جلدی سے بولا ٹھہریے ٹھہریے جناب آپ کو کس سے ملنا ہے سرفراز نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے آگے قدم بڑھایا تو اے ایس آئی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ایس پی صاحب مصروف ہیں وہ وہ سرفراز کے سامنے آ کر بولا آپ اپنا نام اندر بھیج دیں فارغ ہو کر آپ کو بلا لیں گے سرفراز ایک لمحے کو رکا اور اے ایس آئی کے پہلو سے نکل کر آگے بڑھنے لگا تو تھانے دار دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا جناب ایس پی صاحب کی سخت انسٹرکشن ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے وہ ایک سائل کے ساتھ ہے اس کا لہجہ تہک مانا تھا میں بھی مصروف ہوں سرفراز نے برابر کے تہک مانا لہجے میں کہا میرے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے میرا نام میجر سرفراز ہے تھانے دار کچھ ٹھنڈا پڑ گیا سر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی سر مگر اتنے میں سرفراز نے ایک جانب سے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اسے کھول دیا پھر اس نے اے ایس آئی کے شانے کے اوپر سے جس سے وہ قدمے اونچا تھا سر نکال کر کمرے کے اندر دیکھا شعیب دروازہ کھلنے کی آواز سن کر چونک پڑا وہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگے میز پہ پھیلائے بیٹھا تھا دفتر میں وہ اکیلا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے مکمل طور پر فارغ ہو سرفراز کا چہرہ دیکھتے ہی وہ ٹانگے سمیٹ کر کرسی پہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تقریباً چلاتے ہوئے بولا سرفراز نوجوان تھانے دار دروازے سے ہٹ گیا سرفراز میز تک پہنچا شعیب نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا سرفراز نے اسے ہاتھ ملانے کی بجائے اعجاز کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اوراق اس کے آگے میز پر دے مارے کاغذوں کا پلندہ سے میز کی ہموار سطح پر گرا اور پھسلتا ہوا میز کے کنارے تک چلا گیا جسے شعیب نے آگے ہاتھ رکھ کر روکا یہ کیا ہے پڑھ کے دیکھ لو سرفراز نے کہا شعیب نے تحریر کو ایک نظر دیکھا پھر کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی پھر دو چار لمحوں کے لیے اسے پڑھا اور پھر دوبارہ کمرے میں آگے پیچھے دیکھا اور اس تحریر کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی بجائے ایک ایک نظر دیکھ کر پھر آگے پیچھے دائیں اور بائیں دیکھتا جا رہا تھا جیسے اس کو کسی جانب سے کوئی خطرہ درپیش ہو خلاف معمول اس نے سرفراز کو بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا سرفراز جا کر کھڑکی کے آگے کھڑا ہو گیا اور باہر دیکھنے لگا شعیب کے چہرے سے شدید سراسمیگی مترشہ تھی وہ معمول سے زیادہ بلند آواز میں بولا سرفراز یہ لال اعجاز نے لکھا ہے ہاں سرفراز نے جواب دیا وہ پلٹ کر وہیں پہ دیوار سے ٹیک لگا کر پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑا شعیب کو پڑھتے ہوئے دیکھنے لگا شعیب نے جب یہ دیکھا تو اس نے ایک دو صفحے جلد جلد پڑھے گو بیچ بیچ کا نکیوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا ہوں وہ تحریر کو آدھے میں چھوڑ کر بولا یہ ہماری فورس کا کام نہیں ہے کس کا ہے مجھے معلوم نہیں کوئی دوسرے لوگ ہیں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کوشش کرو گے سرفراز تیش میں بولا کوشش کرو گے لالے کا جسم نیلا اور پیلا ہو گیا ہے اس کی ہڈیاں مڑوڑی گئی ہیں اور تم ابھی کوشش کرو گے سرفراز سرفراز شعیب پھر غیر معمولی اونچی آواز میں بولا گویا کسی بہت دور کھڑے شخص سے مخاطب ہو یہ سیدھا سادہ معاملہ نہیں تم اب جاؤ کول ڈاؤن کل میں خود جا کر لالے سے ملوں گا شاید کوئی سراغ نکل آئے تو وہ کاغذات کو سرفراز کی جانب بڑھا کر بولا انہیں لے جاؤ تم نے انہیں پڑھا تو ہے نہیں جتنا معلوم کرنا تھا کر لیا ہے اب پتہ لگانا ہے کہ یہ قصہ کیا ہے اس میں کوئی اور آرگنائزیشن انوالو ہے اب جاؤ مجھے کل تک کا وقت دو سرفراز آگے بڑھ کر کاغذ اس کے ہاتھ سے لینے ہی والا تھا کہ دفتر کے کونے میں غسل خانے کے بند دروازے کی کنڈی اندر سے کھلنے کی آواز آئی شعیب اور سرفراز نے ایک ساتھ ادھر دیکھا سرفراز خدا حافظ شعیب چلایا مگر اس کا داؤ نہ چلا دروازہ کھلا اور اندر سے نسرین لباس درست کرتی ہوئی برآمد ہوئی ایک قدم باہر آ کر اس نے سرفراز کو دیکھا اور وہیں کی وہیں ساکت ہو گئی جیسے زمین نے اسے پکڑ لیا ہو سرفراز منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا نسرین کے گال پہ ایک نمایاں سرخ نشان تھا جیسے وہاں پہ جلد کو رگڑ لگی ہو تم سرفراز کے منہ سے نکلا تم یہ شعیب نے سرفراز سے کہا یہ درخواست لے کر سرفراز کی سماعت رک گئی تھی اس کے کان میں شعیب کے کسی کسی لفظ کی آواز آ رہی تھی مقدمہ درخواست انویسٹیگیشن نسرین اب بار بار اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رہی تھی جیسے سر ننگا ہونے سے کسی کی بھی ادبی ہو رہی ہو سرفراز بے اختیار اس کی جانب بڑھا تم یہاں کیا کر رہی ہو کچھ نہیں نسرین نے کمزور سی آواز میں کہا سرفراز نے مڑ کر ایک نظر شعیب کو دیکھا پھر ایک زوردار تھپڑ نسرین کے گال پر دے مارا نسرین لڑکھڑا گئی مگر اپنے قدموں پہ کھڑی رہی شعیب کرسی چھوڑ کر دو قدم آگے بڑھا پھر رک گیا نسرین کے چہرے کا رنگ آنن فانن تبدیل ہو گیا اس کا منہ رنج کے اثر سے بگڑ گیا مگر اس کی آنکھوں سے شولے لپکنے لگے ہاں وہ اکڑ کر بولی مجھے سب نے استعمال کیا ہے بڈھے کرنل سے لے کر نوجوان افسروں تک تم ایک اور تماچا لگا دو میں تو اس کی عادی ہوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے لو مارو وہ ایک قدم آگے بڑھی سرفراز پیچھے ہٹ گیا پھر اچانک وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا شعیب کی میز کی طرف لپکا وہاں ایک لہجہ رک کر اس نے شعیب سے آنکھ ملائی تجھے شرم نہیں آئی وہ بولا شعیب اب ایک بار سہ کر سنبھل چکا تھا اس کے چہرے پر ہلکی سی استحزائی مسکراہٹ پھیلی تھی واہ میجر صاحب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے سرفراز تل ملا کر میز پہ جھپٹا اور اعجاز کے اوراق کا پلندہ ہاتھ میں دبا کر بازو اور ٹانگیں چھڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا جب نسیمہ اسے اسٹیشن پہ چھوڑنے جا رہی تھی تو سرفراز نے سرسری طور پر کہا مجھے رینک مل گیا ہے ہاں نسیمہ آہستہ سے بولی شبو نے بتایا تھا